اور اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے وہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے